صاحب ویسے تو آپ کا تعلق جیسے موسیقی کی باقاعدہ گھرانی ہوتی ہے ویسے نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہینڈی کیپ نہیں ہے بالکل ہینڈی کیپ نہیں بالکل آن دا کانٹری یہ ایسٹ ہے اس لیے کہ ہمارا موسیقی یہ جو علم ہے موسیقی کا یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جنہیں آپ جانتے ہیں تو وہاں پہ پڑھے لکھے ایک میوزیشین کی بڑی میرے خیال میں ضرورت بھی تھی جو تھیریز کیونکہ اکثر میں سے ان پڑھ تھے تو سینا بہ اور استاد نے سیکھا اور شاگرد ایسا شخص جو اس کی تھیری کو بھی اسٹڈی کرے پڑھے بھی اس کے متعلق تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی پوزیشن سے کچھ زیادہ اسٹرانگر ہو جاتی ہے لٹریٹ میوزیشن سے تو آئی نیور دیٹ کیپ تو اور چونکہ میں نے سیکھا ایک ایسے شخص سے تھا کہ جو راگ کی صحت اور اس کی ادائیگی اور ان چیزوں پہ اتنا مکمل عبور تھا اس شخص اس زمانے کے سب سے گھبراتے تھے ان کا نام تھا خان صاحب توکل حسین خان تو انہوں نے جو مجھے تعلیم دی اور جس طریقے سے میں نے اس چیز کو حاصل کیا تو اس پر میں نے فیل کیا کہ آئی فیل اسپیریٹ ٹو ادرس یہ جو آپ کے پروفیشنل تھے مجھے معلوم تھا کہ میں ایسی باتیں جانتا ہوں جو یہ نہیں جانتے تو وہ ایکسپیرینس اب میں نے جب ریکارڈنگ اس وقت کی ہے تو یہ جو کلاسیکل میوزک آج کل میں کر رہا ہوں تو اس میں ان لوگوں نے بھی ریئلائز کیا ہے جہاں پہ جتنے میوزیشین کے ساتھ میں نے کام کیا دے فیل ڈیٹ کہ کے استاد بھی تھے ان میں سے کہ آئی ڈیفینیٹلی نو پر ہیپس مور دین ایز فار اے دا گوز ناٹ نوٹ پریکٹس میں گویا تھا اپنے آپ کو کہتا نہیں تو گانا بجانا میں نے گانا جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا نائنٹین فورٹی میں میں نے جب فلمیں جوائن کی کیونکہ فلم میں جا کے کلاسیکل میوزک کا جو ہے نا اس کے لیے نہ تو آپ کو وقت ملتا ہے نہ آپ کا آواز اس قابل رہتا ہے تو یہ کوئی ہینڈی کیپ نہیں تھا صاحب آپ کو کب یہ خیال آیا عمر کے کسی حصے میں کہ آپ کا میوزک کی طرف رجحان ہے اور آپ اسے باقاعدہ طور پر حاصل کریں بات یہ ہے جی کہ میرے والد کو مرحوم کو بہت شوق تھا گانا سننے کا تو ہمارے گھر میں جتنے بھی اس زمانے کے بڑے خان صاحب تھے جن کے آپ نے نام سنے ہوں گے خان صاحب عبدالوی خان ہیں عاشق علی خان ہیں بڑے غلام علی خان تھے میرے خان صاحب تھے توکل حسین خان اور بھی جو بھی بڑے گویے تھے اس زمانے کے وہ سبھی ہمارے یہاں گایا کرتے تو بچپنے سے ہی میں سنتا آیا ان کو تو وہیں سے نیچرلی شوق بھی ہو گیا انٹیلیجنس تھی مجھ میں تو وہ یہ کچھ سن سن کے میں نے ان سے لے لیا کچھ بعد میں میرے وہ جو استاد تھے توکل حسین خان صاحب نے خاص طور جو مجھ سے فرمانی شروع کر دی تو اس زمانے میں کافی سیکھ بھی گیا تھا گاتا بھی اچھا تھا جیسا آپ نے عرض کیا کہ میں ریڈیو پہ کلاسیکل میوزک پروگرام بھی کرتا رہا ہوں تو بعد میں وہ تو چھوڑ دیا مگر وہ جو کچھ حاصل کر چکا تھا ان سے وہ ابھی تک تھا تو اب جب میں نے یہاں کی حالت دیکھی آپ کی جو فلم میوزک اب ہوئی ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ میوزک آ گیا جس ٹائپ کا میوزک بنایا جا رہا ہے تو اس وقت مجھے فیلنگ ہوئی کہ وہ جو ڈگنیٹی تھی اور وہ جو انٹیگریٹی تھی ہمارے کلاسیکل میوزک میں that was something absolutely different یہ ہمارا آرٹ جو ہے ایبسٹریکٹ آرٹ ہے میوزک تو انہوں نے تو دل کو ایبسٹریکٹ رہنے نہیں دیا یہ جو آج کل کونسل جس کے ساتھ آرٹ بن گئی یہ تو اٹ ہیز ویری فزیکل جسے کہا جائے تو دیکھیں سائیکلوفیز میں جو فرق ہوتا ہے یہی معلوم ہوتا کہ ہمارا کلاسیکل میوزک فارمز سے ڈیل کر رہے ہیں میوزیکل فارمز ان کی آگے ان کی ایکسپینشن کیسے ہوتی ہے کیا ہوتا ہے تو ان کے جو گانے بنائے جاتے ہیں جو آپ کی فلموں میں بنتے ہیں جو بنتے ہیں وہ سچویشن سے بڑی کوئی نچلے لیول پہ جا کے کوئی سیکس پہ کوئی ان چیزوں پہ بیس کر کے تو وہ سب کچھ کریٹ ہوتا ہے اور پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں اب آ گیا ہے وہ نہ صرف انلٹریٹ ہیں بلکہ میوزک بھی نہیں جانتے بلکہ میں اس میں پرائڈ لیتے ہیں جو صاحب انہوں نے کلاسیکل مجھے سیکھا ہی نہیں تو خاصا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کلاسیکل میوزک نہیں جانتا وہ فلمی میوزک نہیں دے سکتا میرا میرا میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سالڈ انٹیگریٹڈ میوزک کے لیے اور سینسبل میوزک کے لیے ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے سمجھے نہیں اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ یہ کام اس کام کا اہل میں اس کی ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں کہ مثلا ہماری پکچر میں ایک جج ہے اس کی بیٹی ہے ایم اے پاس ہے یہ لوگ جب بھی اسے گانا بنا کے دیں گے تو یوں ہوگا کہ کوٹھے پہ ٹنڈی گا رہی بلکہ اب تو یوں ہو گیا ہے پہلے سیکسی قسم کے گانے جو تھے وہ ہم ویمپ کو دیا کرتے تھے جیسا ویمپ کہتے ہیں فلم میں کسی بازاری عورت کو دے دیے یا جو ہیروئن کے اپوزٹ جو بھی کریکٹر ہے اسے دے دیے مگر اب یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو آگے ہیں ہماری انڈسٹری میں یا آپ کی ہیروئن کو بھی ویسے گانے دیتے ہیں جو بازاری عورت کو دیے جاتے ہیں ورڈز سے بھی اور اس کے باقی ریزمک بھی اس کے جو پیٹرن ہوتے ہیں وہ سارے ویسے ہی ہوتے ہیں بازاری ہوتے ہیں تو ایک تو ایک ریپورٹ جو بنتا ہے فلم کا اور میوزک کا وہ بن نہیں پائے گا میرے لیے اس لیے آپ پروڈیوسر بھی ایسے آ گئے جو ویسے جا رہے مزے کی بات یہ تو ان کو وہی لوگ سیٹسفائی کرتے وہ کہتے صاحب کوئی ایسا ہو میں تو روز سنتا ہوں ایسے ایسے بول ایسے گندے آپ آنے والے آ رہے ہیں آپ کی پکچروں میں اور اس قسم کی سچویشن آ رہی ہیں کہ جو کوئی بھی جو میرے خیال میں ذرا سا بھی ایجوکیٹڈ ہوگا شخص he would spit at it he wouldn't do it تو یہی وجہ ہوئی ہے اب میں یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے ایک دو میرے اپنے ذاتی جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں مثلا مسعود پرویز ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں یا اور ایسے بھی ہیں ان کو جانتا ہوں کہ یہ سینسیبل پکچر بنائیں گے صرف انہیں کی پکچر میں میوزک دیتا ہوں میں میرے پاس سبھی آیا جب ہی رانجا چلی تو چونکہ میوزک اس کا بہت پاپولر ہوا تو میرے پاس جب جتنے پنجابی آپ کے ہیں ڈائریکٹر پکچر کے سبھی ہے گیو می ٹرمینڈس آفرس میں سر نو میں sort of picture you are making ان کے لیے میں میوزک نہیں دے سکتا میں اس کو اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تو اب چونکہ سارے ایک روش چالو نکلی ہے اردو پکچروں میں بھی یہی کچھ ہونے لگا ہے بازاری پانا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو I felt so disgusted I want do something solid no I am in age تو اللہ کی مہربانی سے جو کچھ کچھ چاہتا بھی تھا اچیو کرنا میں نے کچھ نہ کچھ کیا بھی ہے اللہ نے مجھے بھی بخشی ہے سب بھی تو اب میں اپنے آپ کو اچیو تو کرنا چاہتا بھی ہے نہ ہی میں کروں گا بھی تو یہ کام تھا کہ کلاسیکل میوزک کو ریوائز کیا جائے was drawing out in Pakistan تو اس کی طرف میں نے اپنی تمام تر توجہ کی فلم کرتا ہوں آج بھی کر رہا ہوں ایک مسعود پرویز جی کی حیدر ہے سبجیکٹ سن لیتا ہوں اگر سبجیکٹ اس قابل ہو کے میں اس میں سمجھوں کہ میں میوزک دوں گا تو دے دیتا ہوں ورنہ انکار کر دیتا ہوں feeling so happy this work I am doing classical music کا اس میں اتنا مجھے لطف آ رہا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ I am doing something solid یہاں سے کلاسیکل راگا جو تھے وہ ڈس اپیئر ہونے شروع ہو گئے تھے گورنمنٹ سپورٹ تو تھی نہیں کہ پہلے یہ ہے کہ جو آپ کا کلاسیکل میوزک ایسی چیز ہے جس کے لیے فائنینشیل سپورٹ کی میوزیشن کو بہت ضرورت ہو سکتی ہے لسنر اتنے کم ہیں کہ وہ سپورٹ ہی نہیں کر سکتے بڑے جو کیپٹلسٹ تھے جو اپنے ہندو یا راجے مہاراجے تھے جو سپورٹ کرتے تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں سمجھے تو اس لیے انہوں نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا چنا جب اپنا وہ کہنے لگی روشن آ رہا کہ میرے اپنے کام دور ہے وہ گڑ پڑی رہتی ابھی جھاڑا بھی نہیں تھا اسے پوچھا بھی نہیں تھا انہوں نے ایسے باقی لوگ میرے پاس آتے تھے پتیلی آتے تھے اور آتے تھے کوئی نہیں سنتا ہمیں تو میں نے ان سے کہا یہ classical music die out in this way تو پھر اس وقت یہ ڈسائڈ کیا گیا کہ جتنے میکسیمم نمبر آف راگز جو ہیں جو اس وقت لوگ یہاں پہ گا رہے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک کو پہلے جمع کر دیا جائے نیشنل لائبریری کے لیے ایک جو گھرانے ہیں جتنے بھی گانے والوں کے بڑے گھرانے گوالیئر کا گھرانا ہے یہاں پہ جہاں گھرانے ایسے مشہور ہیں بس تو اپنے شام چوراسیوں کا ہے پٹیالیوں کا ہے ان سب گھرانوں کی گائکی کا انداز جو ہے وہ محفوظ کر لیا جائے تو ایک تو ان کے ایل پیز بنانے شروع کیے میں نے جن میں گھرانوں کی موسیقی جو ہے وہ میں نے محفوظ کی ہے ایک میں نے ایک راگ مالا بنا رہا ہوں کوئی دس ایل پیز کی جس میں جتنے بھی راگ مجھے مل سکتے ہیں جو کہ مروج ہیں جو ادھر بھی لوگ گاتے ہیں ادھر بھی گاتے ہیں ایسے ان نون راگ نہیں ان کو نہ صرف جکجا کر کے ایک ایل پی میں دس راگ ان ہر ایک راگ کے متعلق کہ یہ کس ٹھاٹ کا راگ ہے اس کا وادی سر کون سا ہے اس کے کون سے سر اس میں نہیں لگتے کون سے لگتے ہیں یہ سب ڈیٹیل نریشن میں دے کے تو یہ سب راگ تاکہ یہ کمپلیٹ ہمارا ایک جیسے سنگیت سا نہیں ہوتا ان کا ہندوؤں کا وہ ایک محفوظ ہو جائے تاکہ آندھرا ایجوکیشن بھی ہاں, ہاں ہم لوگوں کی ایجوکیشن بھی ہم لوگوں کیا خود ان کی ایجوکیشن ہوگی کیونکہ ہمارے جو کلاسیکل میوزیشین ہیں کسی کو پچیس راگ یاد ہوں گے کسی تیس یاد ہوگا ان کے لیے بھی ایک اسٹاک تو ان کے پاس آ جائے گا تو یہ تو اس چیز کو ہم محفوظ کر رہے ہیں اور یہ اس میں میرے ساتھ شریک ہیں فیض صاحب بھی اور national council of the arts بھی انہیں کے ذریعے سے یہ کام شروع کیا گیا خاصا یہ جی، جس پروجیکٹ کے بارے میں بھی آپ نے تذکرہ کیا تو آپ نے کیا اس میں ہر جو پاکستان میں گویا گا رہا ہے یا کسی گھر میں تعلق رکھتا ہے اس کا کیا یا ایسے لوگ جیسے اشوک راگ وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی کوشش کی ہے کہ آپ جمع کریں دیکھیے جی کلاسیکل میوزک جو ہے نا اس کی اپریشیشن کی اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ گانے والا آپ کو کیا چیز سنا رہا ہے میں کسی خاصا خاصا درباری سنائی انہوں نے درباری شروع کی اب میں دیکھوں گا صاحب اس میں رکھب کیسے لگا رہے ہیں وادی کو کیسے دکھا رہے ہیں اور جیسے جو جو وہ اپنی استادی دکھائیں گے اس کی میں انہیں داد دوں گا اگر وہ راگی ایسا شروع کر بیٹھتے ہیں کہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں تو پہلے میں سوچوں گا کس اسٹارٹ کی چیز ہے یہ اس میں کون سے سر لگ رہے ہیں کس سر پہ زور دے رہے ہیں تو مزہ تو رہا نا مثلا جب کوئی آپ ویسٹرن کلاسیکل میوزک سننے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے آپ کیا سننے جا رہے ہیں بیتھون کی سمفنی نمبر فائیو تو آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ ایکسیکیوشن اس کی جو یہ کنڈکٹر کر رہا ہے یہ جو آپ کا ٹاسکنینی اس وقت کر رہا ہے یہ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کر رہا ہے اسی طرح کلاسیکل میوزک میں you have got to know کہ وہ کیا گا رہا ہے درباری گا رہا ہے یہ گا رہا ہے سری راگ گا رہا ہے ماروا گا رہا ہے کون سا راگ گا رہا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ ماروا راگ کو کیسے گا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یہی وجہ کہ اس کے اپریشیٹ کرنے والے بھی کلاسیکل میوزک کے ہیں کیونکہ سننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو کچھ کے متعلق علم ہو فوک سانگ کے لیے ضروری نہیں وہ تو اور چیزیں ہوتی ہیں قوالی میں بھی ضروری نہیں بول ہیں سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مگر کلاسیکل میوزک کو سننے کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ آپ جانتے ہو کلاسیکل میوزک معقول طور پہ جانتے ہو اے آرٹ میوزک جسے آرٹ فارم آف میوزک کہتے ہیں اس ٹائپ کی اس کے لیے ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے سننے اگانے کے لیے اس کی ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے تو جب تک ہمارے ماسز میں ایجوکیشن نہیں آئے گی اس کی اپریشیشن بھی نہیں آئے گی تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ ریکارڈ کر رہی ہیں ان راگوں کو جب خاصا آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان ریکارڈوں کے ذریعے نہ صرف کلاسیکل سنگر جو ہیں ان کی تربیت ہوگی بلکہ جو سننے والے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے گا ایک طرح سے کہ کون کون سے راجے ہیں اور وہ بھی جس آگے کہ ان کی تربیت ضروری ہے اسی مدد ملے گی بالکل ٹھیک بات ہے یہ ہو رہا ہے اب سب سے بڑی بات ایک اور جو ہوئی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ میں نے پی این سی اے سے جب بات کی اور فیض صاحب سے بات کی تو اس خیال سے بات کی تھی کہ اگر ان لوگوں کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے کلاسیکل میوزیشین کو تو یہ لوگ انٹرسٹ لینا چھوڑ دیں گے اس کام میں کچھ اور کرنا شروع کر دیں گے کوئی فلموں میں چلے جاتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے اور بلکہ جس زمانے میں یہ بات میں نے شروع کی تو سلامت علی خان کہہ رہے صاحب کہ میں لندن میں اسکول کھولنا چاہتا ہوں اب دیکھیے یہاں ہمارے آرٹسٹ ہیں ہمارے ٹاپ کے آرٹسٹ ہیں مگر یہاں نہیں رہتے تو کہتے ہیں جی میں لندن میں اسکول کیوں کہ یہاں ان کو نہ کوئی داد دینے والا نہ سپورٹ کرنے والا فائنینشلی تو میں نے اسی بہانے سے یہ جو میں نے میں ان سے ایسے نہیں کما رہا ان کو معقول پیسے دے کے گوا رہا ہوں اور اس سے ان کی ہمت افزائی بھی ہوتی ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے سورس آف انکم بھی بنتا ہے پھر میں کوشش کروں گا کہ بعد میں یہ جو آرٹ کاؤنسل وغیرہ ہیں ان کے لیے اکثر کانسرٹ کرائے ہیں یعنی کہ دس سال میں کانسرٹ کر دی جیسے ہوا پچھلے سال کچھ چھ سال کے بعد لاہور میں کانفرنس ہوئی this should be a regular affair نہیں مگر نیکسٹ اسٹیپ جو آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کلاسیکل میوزک کو اب اس ڈھر پہ لے کے چلے ہیں کہ یہ ماسز میں بھی پاپولر ہونے شروع ہو جائے انٹرسٹ لینا شروع کر دیں اس کو کما آپ جیسے اپریشیٹ کرنا اس کے لیے تو میں نے کیا نا تعلیم کی بھی ضرورت ہے مگر یہ کہ اس میں مزہ لینا شروع کر دیں یہ لوگ تو اس کے لیے ہم کوشش بعد میں یہی کریں گے راگ محفوظ ہو جائیں گے کہ یہی کلاسیکل جو میوزک ہے اس کو اس طریقے سے ہم پریزنٹ کریں ماسز کے لیے کہ وہ اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیں that is the next stage of the same program فی الحال تو ریزرویشن بڑی ضروری تھی کیونکہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو اور دس سال کے بعد یہاں نہ گانے والے رہتے ہیں اور نہ راگ رہتے نہ کچھ بہت سینہ آتا ہے ان کا علم تو جو آدمی مر جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے راگ بھی مر جاتے ہیں تو مر گئے جتنے بڑے استاد تھے وہ تو آپ کے مر گئے اب جو باقی گا رہے ہیں ان کا علم بہت محدود ہے اس لحاظ سے وہ استادوں والا علم نہیں ہے اب تو وہ جیسے قبر نام معت القبرا وغیرہ کہتے ہیں نا بڑے مر گئے اب یہ بے بھی سادھ ہو گئے مگر ان سادوں سے ان کا مقابلہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتے تو وہ تو مر گئے اب ماشاء ان کے پاس بھی ہے بہت کچھ ہے روشن آرا کا بیگم کے پاس بھی ان کے پاس پٹیالے والوں کے پاس بھی اب میں ان کو یہاں میں نے ریکارڈ کیا ہے یہاں پہ آپ کے سندھ میں ہیں بننے خان کے شاگردوں میں سے مبارک علی خان کے بیٹے ہیں وہ ہیں ان کے پاس بہت اچھی رسائی اندر ہے بڑی خوبصورت شکلیں موجود ہیں مگر اگر آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کی حکمت افزائی نہیں ہوگی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا عام طور پر خیال یہ ہے کہ ہماری کلاسیکی موسیقی کو فلمی موسیقی نے بڑا نقصان پہنچایا کہ عام لوگوں کو فلمی موسیقی اتنی پاپولر ہو گئی کہ لوگوں نے کلاسیکل میوزک سننا چھوڑ دیا تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ بات نہیں کیونکہ جو کلاسیکل میوزک کے اب بھی شوقین ہیں وہ کلاسیکل میوزک کو ہی سنیں اور وہ فلمی میوزک کو جو جس ٹائپ کی بن رہی ہے اسے برا سمجھ اب میں بھی فلموں میں میوزک دیتا رہا ہوں مگر میں نے اس ٹائپ کا میوزک دیا ہے کلاسیکل میری بیک گراؤنڈ بھی تھی ساری کہ یہ جو خان صاحب ہیں جو گانے والے ہیں جو استاد ہیں ان سے بھی میں نے داد لی مگر عوام سے بھی مجھے داد ملی سمجھ نہیں آپ تو یہ کلاسیکل میوزک کو فلم میوزک نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اگر فلم میوزک نے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو وہ ماسس کو پہنچایا ان کو ان کے ڈیٹیریٹ کیا ان کے ٹیسٹ کو ڈیٹیریٹ کیا ان کے جو سیکس کے اور وائلنس کے اس قسم کے جو ہیں جذبات ان کو برنگیز کیا ہے اس موسیقی ہے اور یہ میوزک ہے بھی نہیں اسے آپ میوزک نہیں کہہ سکتے مجھے یاد ہے جب بامبے میں جنگ کے دن میں میوزک دے رہا تھا تو اس زمانے میں رمبا سمبا بہت مشہور ہو گئے تھے سی رام چندر سے میوزک ڈائریکٹر وہ رمبا سمبا آنا میری جان سنڈے کے سنڈے یہ وہ ہوا کرتا تھا بہت کچھ تو ہم تو خیر اپنے اسی ڈھب کا میوزک جب بھی دیتے تھے تو جب بھی فارنر آئے ہیں وہاں سے ان دنوں بہت بہت تھے آسٹریلین بھی تھے اور بھی تھے فوجی بھی تھے تو وہ جب بھی اسٹوڈیو میں آئے یا وہ پکچر دیکھنے گئے تو پکچر دیکھ کے باہر نکل کے ہیں but this is not your music یہ آپ کا میوزک آپ کا کہاں ہے اگر اب ابا آپ ان کے وہ جو الیکٹرانکس لے کے ساز لے کے اور الیکٹرک آرگن گٹارے وٹارے پکڑ کے جو آپ ہنگامہ برپا کرتے ہیں تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا جن لوگوں سے آپ لے رہے ہیں وہ اس پہ ہنستے ہیں وہ یہ کام آپ سے بہت بہتر جانتے ہیں اور مگر جو آپ کا وہ ہیں جو ان پڑھ لوگ ہیں جنہیں صرف ایک انٹرٹینمنٹ چاہیے وہ چونکہ آپ اس کے ساتھ گٹاریں بجاتے ہیں ساتھ آپ ننگی عورتیں دکھا دیتے ہیں ساتھ کچھ اور دکھا دیتے ہیں ساتھ کچھ بلکریٹ لاتے ہیں مل ملا کے وہ لوگ اپنے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں actually this this music doing the most harm possible to our nation to our music اس کے لیے بلکہ ان لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو جو وہ بھی ریسپانسبل آدمی ہیں آرٹ کاؤنسل ہوں یا کچھ بھی ہوں کہ they sit down and think over it how to stop this non آپ کا کلچر تو ہے ہی نہیں اور کلچر نہ ایک طرف کلچر نہیں ہے اور ایک طرف اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ماسک کو بگاڑ رہی ہیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کے پانچ چھ سات سال ہوئے میں نے ٹائمس میں یہ نیوز ویک اور نکلتا ان میں کوئی کنٹروورسی تھی کنٹروورسی نہیں کسی نے پوچھا ایک خط تھا کہ صاحب میرے بچے فلاں سانگ بہت سنتے ہیں بڑے شوق سے تو آج میں نے غور سے سنا تو اس میں تو ایک گندا لفظ میں نے سنا اور میں نے جب اپنے بچوں کو بلا کے پوچھا تو میں نے کہا بھائی یہ لفظ اس میں ہے تو کہتے ہیں we know it's that why یہ سو پاپولر اس کے بعد انہوں نے جو ہٹ سانگ اس زمانے کے تھے ان کا کمپوزر سے پوچھا کہ صاحب یہ سانگ کیوں آپ کا کیا خیال ہے کیوں ہٹ ہوئے ہیں ایک کمپوزر فرماتے ہیں کہ صاحب یہ اس اس اس لیے ہٹ ہوا ہے میرا گانا کہ میں میں میں نے گانے کار کی پچھلی سیٹ پہ سیکچل کورس ڈسکرائب کیا ہے دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب میرا یہ گانا اس لیے ہٹ ہوا ہے کہ میں نے لزبینزم جو ہے اس کو اس کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے تو یہ جو جسے آپ پاپ کہہ رہے ہیں جس ٹائپ کا میوزک آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بڑے شوق سے سنتے ہیں آپ کے نوجوان بھی سننا شروع کر دیا ہے ان کا بیسس صرف وائلنس اور سیکس ہے ایک طرف آپ اپنے طرف مملکت اسلامیہ پاکستان کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ عورت کو ایسا لباس بھی ممنوع ہے جس جس نظر آ جائے اور اپنی پکچروں میں آپ ننگی عورتیں بھی دکھانا شروع کر دی ہیں آپ نے آپ نے گانے بھی ننگے کرنے اور پاپ میوزک میں اور ہے کیا وہاں پہ ہوتا ہے پاپ کانفرنس ہوتی ہیں گٹاریں بجتی ہیں چرچیں پیتے ہیں لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں ننگے ہو جاتے ہیں اور جتنے ماس کانسرٹ ہوئے وہاں پہ امریکہ میں جن کی خبریں آپ سنتے رہے تو would you like that music to come here ایک تو کہتے ہیں مملکت اسلامیہ ہے اور ایک طرف آپ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے اب تک کیوں نہیں کسی کو خیال ہے جماعت اسلامی کو بھی خیال نہیں ہے اور تو سب باتیں کرتے ہیں اس طرف نہیں آ رہے خواہ صاحب آپ کو اب فلموں میں میوزک دیتے ہوئے تیس پینتیس سال کا عرصہ ہو گیا ہوگا تو آپ کیا اسی اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ہمارا پرانا میوزک تھا یا جب پاکستان کا قائم عمل میں آیا تو یہ ڈیٹوریشن جو ہے یا جو کلاسیکل لوگ سے ہٹ گئے اس کی کیا وجہ تھی اس کی مین وجہ دیکھیے جی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہماری فلموں میں وہ لوگ آگے ہیں جو کہ موسٹ آف دم کچھ اسمگلرس ہیں ہیں اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں عورتیں اٹھائی جاتی ہیں ہنگامے برپا رہتے ہیں آپ کسی اسٹوڈیو کے کسی کمرے میں چلے جائیے وہاں پہ جا ہو رہا ہوتا ہے تاشیں ہو رہی ہوتی ہیں عورتوں کی باتیں کرتے ہیں فلم کے متعلق کوئی نہیں بات کرتا ہمارے یہاں فلم بناتا ہی کوئی نہیں نہ فلم بنانا آتی ہے that is my considered opinion اور جیسی اگر آپ فلم میوزک کو آپ فلم میں ویسا ہی دیں گے گڈ میوزک جو ہے جسے آپ کہتے ہیں it a good film also اگر فلم میں تھیم ہی نہیں ہے تو آپ میوزک کا تھیم کیا بنائیں گے اگر فلم میں کوئی آپ کسی بیٹر ویلیو کو نہ تو دکھا رہے ہیں نہ اس کے مطلب کچھ کہہ رہے ہیں تو میوزک کیسے کہے گی جو کچھ آپ فلم میں کہیں گے وہی میوزک کہے گا تو چونکہ آپ کی فلموں بنانے والے جو ہیں جو آج کل بنائی جا رہی ہیں وہ اسی کلاس سے آئے ہیں اسمگلر میں سے ان میں سے اور اس ٹائپ کے لوگوں سے ہمارے لاہور میں ہیں میں نام تو نہیں لیتا نام لے دوں گا وہ تو جاتے ہی مجھے بولی پڑ جائے تو موسٹ آف دم اتنا یہاں سے اندازہ کر دیجئے کر لیجئے کہ آپ کے پروڈیوسروں میں سے کئی پروڈیوسر جیل میں ہیں ایک پروڈیوسر کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے تو روزانہ آپ ان کے مطلب سنتے بھی رہتے ہیں آپ جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ اگر اس ٹائپ کے لوگ ان پڑھ جاہل اور اس کے ساتھ ہی جن کا مورلس کوئی نہیں ہے جو بہت ہی مورلی بہت ہی لو اسٹیچر کے لوگ ہیں اگر وہ لوگ فلمیں بنانا شروع کر دیں فلمیں اس لیے بناتے ہیں کہ پیسہ آج کل پیسہ بھی انہیں لوگوں کے پاس آتا ہے آپ کو معلوم ہے اسمگلنگ کیجیے پیسہ آ جائے گا آپ نے چیس کا دھندا کیجیے پیسہ آ جائے گا ڈاکہ ماریے پیسہ آ جائے گا آگے چلو فلمیں بناؤ یہ آ کے فلمیں بنا تو جیسی وہ فلم انہیں چیزوں سے خوش ہوتے ہیں ویسے میوزک ڈائریکٹر آپ کے آگے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں بالکل جو ویسے جو ماڈرلی بھی جن کا مطلب مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہم نے لیٹیچیوڈ دے رکھا تھا شروع سے ہی یہ جو آپ آپ کے بھانڈ ہیں آپ کو اجازت تھی بلکہ ان لوگوں کو اجازت تھی کہ جیسے جو مووی آئے کہہ دیں اور آپ انہیں ٹوائلٹ کر لیتے تھے بیاہ شادیوں میں دیکھا آپ نے گندا مذاق بھی کر جاتے ہیں اور آپ کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کباہت کی بات نہیں ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں میوزک آئے وہ تو یہ کام کرتے ہی ہیں اب وہاں ایسے ایسے بول ہیں میں کہنا ہے جو آپ اس میں بات میں نکال لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں کس قسم کے بول پکچروں میں آ رہے ہیں جو نور جہاں بھی گاتی ہے جو دوسرے بھی آپ کی ناہید اختر بھی گاتی ہیں بلکہ بیچاری وہ بھی گاتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہی ہوں میں نے اس وقت تجھے معلوم بھی ہے تجھ سے کیا گوایا اس نے نہیں جی نائی ہی تو سب سمجھتی ہے پنجابن ہے آپ کی یہ میرے سامنے جیسے گانا میں سن رہا تھا تو بولتے اس کے کہ ہے ابھی کچھ میں تیرے ہاتھوں چھوٹ نہ جاؤں سر تیرا دور ہے لکھ تیرا دور ہے میں ہاتھ کتنے پاؤں میں چھوٹ نہ جاؤں دوسرا بول سنیے شروع ہوا گانا ہاں ایک وری اور اس کے بعد میوزک ایک اور سنیے گانا یہ نورجہاں نے گایا تھوڑی پاٹ گئی تھوڑی پس گئی اوپر میوزک جا رہا ہے اور اس کے بعد آیا میری فلانی اس کی کمی تسر کی کمی کمی یہ کون کر سکتا ہے کوئی پڑھا لکھا ہے ایسے وہی وہی پروڈیوسر ہیں وہی گندے دماغ کے پروڈیوسر ان جو چھائے ہوئے ہیں آپ کی انڈسٹری میں وہی گندے دماغ کے آپ کے آرٹسٹ اور کمپوزر سمجھے نہیں وہ اس وقت آپ کے نیشن کو جس تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اگر اب بھی نہیں آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے you you are are going going to to feel very sorry let the whole nation is be by this اب بلیو فلم لیجیے فلم ہر سنیما والے دکھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا ایک ہی علاج تھا کہ تمام سنیما ہاؤس جو ہے نیشنلائز کر دیے so that you can see کون رسپانسبل ہے گورنمنٹ کو پکڑ سکیں کہ تم اپنے سنیما میں کیا دکھاتے اب لیجئے اس کو ریکارڈوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اردو فلم میں ایک ریکارڈ ایک گانا تھا وہ جب سینسر نے سنا تو انہوں نے بولوں پہ اعتراض ہوا پکچرائزیشن بولوں کی وجہ سے کاٹ دیا وہ اس میں تھا کہ پورا لے لے پورا لے لے پورا لے لے اس کا میوزک ہے تو اس کے بعد وہ کہتی ہے پورا دے دے پورا دے دے اس کے بعد وہ کہتی ہے پیار کا وعدہ پورا دے دے انہوں نے کہا bloody nonsense cut it out of the picture مگر وہ ریکارڈ چونکہ ہو چکا تھا وہ ریکارڈ بک رہا ہے اب انہوں نے ریکارڈنگ کمپنی بھی گورنمنٹ بنا لی ہے شالیمار کمپنی اب یہ ہے کہ اگر وہ اب ایسے ریکارڈ وہ ریکارڈ کر کے بھیجیں گے تو ہم پکڑ تو لیں گے کہ پیسہ بھی آپ کی شالیمار پکچر ہے آپ نے کمپنی ہے یا کنٹرول آف سب کے اس میں پارٹنرشپ ہے براڈ کاسٹنگ کی کہ صاحب یہ یہ کہ آپ نیشن کو بتا رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس سے شاید انہیں ہوش آ رہے ہیں مگر اب تک تو نہیں آئی انہیں کرپشن جتنی پھیلی ہے یہ سب یہیں سے آ رہی ہے میں نے اپنے چنگاری میں میرا ایک گانا تھا بڑا مشہور اے روشنیوں کو شاعر شاید بتا اور وہ جب سے بین چلا آ رہا ہے ریڈیو پہ نہیں بچتا اس وقت کیوں بیان ہوا صوفی صاحب تھے ان ایڈوائزر وہاں پہ انہوں نے کہا صاحب کہ یہ جی لوگ سمجھیں گے ریڈیو پہ کہ یہ دور بڑا شیطانی ہے یہ ایوب کے دور کی بات ہے اس لیے بیان کر ان دنوں الیکشن ہو رہے تھے ایوب کے اس کے کیا نام فاطمہ سے دینا کا ہاں جی مجھ سے کہا جی الیکشن کے بعد ہم ہاں، کھول لیں گے مگر وہ بول ایسے ہیں کہ آج کل جو بھی بعد میں آئے گا یا آئے گا جب بھٹو صاحب آگے ہیں تو آپ جب بجائیں گے یہ دور بڑا شیطانی ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے یہ دور کے متعلق ہے یعنی ہاں تو اس میں میں نے صاف طور پہ پوائنٹ کیا تھا جب میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو شرم و حیا کو لے ڈوبی آئی یہ کہاں سے لہر بتا تو میں سیدھا وہ ایک انگریزی پکچر ان زمانے میں تھی اس قسم کی کیا تھی پیرس بائی نائٹ یا کچھ یوروپ بائی نائٹ اسٹیٹ وے میرا کیمرہ زوم کر کے وہاں جا کہ یہ دس از اے پلیس جہاں سے آ رہی ہے تو وہ اس سے بھی بڑھ کے آج کل ہو رہا ہے آپ پچھلے جا کے دیکھیے جو نیپٹیک ریلیز ہے وہ پیچھے دیکھ لیجیے کیا کچھ نہیں اس میں اس وقت اب یہ ہے کہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں رہی ایک ہی سی پکچر بن رہی ہے گندی پکچریں بن رہی ہیں مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ اپنی فیملی کو نہیں لے جا سکتے اور جو اگر جو لے کے جاتے ہیں انہیں خود بھی شرم آتی ہے نہیں آتی میں کہہ نہیں سکتا مگر یہ کہ whole nation is going to dogs Khwaja آپ کے ذہن میں کیا یہ ہے کہ ایک عام طور پر یہ سنگر جو ہمارے ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ صاحب بجائے اپنے کوئی سکھ محسوس کریں وہ کہتی ہیں کہ صاحب ہمیں تو کمپوزرز نہیں ملتے ہم کس کے کس کے لیے گائیں اچھا جیسے عام طور پر سنگر اگر مقابلہ چونکہ ہمارا میوزک میں انڈیا سے ہے کیونکہ ان کا میوزک ہمارا میوزک تقریباً ایک جیسا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں بھی صرف یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ پڑھے لکھے بھی اور وہ لوگ ایسے میوزک ڈائریکٹر موجود ہیں جو کلاسیکل ٹریڈیشن میں سے نکلے اور وہی اچھے بھی ہیں وہاں پہ جیسے وہ ایسے میں مر گئے تھے ان کے پرانے زمانے کے ان کے ٹھبری دادوں کے بھی ریکارڈ ہیں وہ کلاسیکل میوزک بھی جانتے تھے سلیل چودھری ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو کہ کلاسیکل میوزک کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں انہی کے گانے اچھے باقی جو کچھ بن کے آ رہا ہے وہ جو جو کچھ وہاں کے لوگ بناتے ہیں وہ کیا نام ہے انند جی کلیان جی فلان جی فلان جی وہ جتنے بھی ہیں آل تو اسی کو یہ ایپ کر رہے ہیں وہی وہی چیز یہاں کے لوگ جو آپ کے ان میوزک ڈائریکٹر ہیں انہیں کی کاپیز کر رہے ہیں یہاں پہ ویری پیل کاپیز تو وہاں پہ چونکہ ایفیشینسی زیادہ ہے وہاں پہ میوزیشین اچھے بیٹر ہیں ہم سے گوانیز ہیں وہ ہیں تو ریکارڈنگ کا اسٹینڈرڈ بیٹر ہے وائسز بیٹر ہیں تو اس وجہ سے اور پھر مگر وہاں بھی میوزک ویسا ہی بن رہا ہے ویسے ہی ان کو بھی تباہ کر رہا ہے جیسے یہاں پہ مگر وہاں پہ ایکسیپشن موجود ہیں اور ہمارے وہ نہیں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے ہمیں اگر فلم دیکھنے جانا ہے تو یہی دیکھنا پڑے گا اگر ہم نے میوزک سننا پڑ فلم کا سننا ہے تو ایسے ہی میوزک سننا پڑے گا مگر وہاں پہ آپ میں دیکھوں گا کہ اس میں سلیل چودھری کا میوزک ہے تو میں اپنے میوزک کے لیے چلا جاؤں گا وہاں پہ مگر یہاں کس کے لیے جاؤں وہاں میں جہاں دیکھوں گا کہ یہ ستیہ جیت رے کی پکچر ہے یا اور بھی ڈائریکٹر اچھے ہیں وہاں پہ یہ ان کی پکچر ہے تو میں دیکھنے چلا جاؤں گا یہاں کون سا ڈائریکٹر ہے جس کی پکچر دیکھنے کے کے آپ دل میں شوق پیدا ہو کر ارے اس کی پکچر لگ رہی جا کے دیکھنے کون ہے اور اسی طرح جو کمپوزر وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وائسز نہیں ہم کسے گوائیں تو کیا یہ صحیح خیال ہے میرا خیال میں کسی حد تک دونوں باتیں صحیح ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس کمپوزر اچھے ہیں فرسٹ ریٹ جنہیں کہا جاتا ویری ریئر اور نہ ہی ہمارے پاس سنگر اچھے ہیں ود ویری ریئر نور جہاں تھی وہ ان کے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا گاتی ہیں مگر یہ ہے کہ انہوں نے اوور ورک کر کے اپنے زیادہ اسٹرین کر کے اپنی وائس کو کافی کر کرا کے اور پھر گندے ان لوگوں کے گانے گا گا کے اپنے آپ کو ڈیفیوریٹ کیا ہے جیسا ان کا آواز تھا انہوں نے تو بہت سلیکٹو گانے گانے چاہیے تھے مگر انہوں نے اپنی وہ سلیکٹوٹی نہیں رہنے دی جو گانا آیا انہوں نے گانا شروع کر دیا سینے نال لگ جا ٹھا کر کے بھی گا دیا یہ ابھی میں نے آپ کہا رہا تھوڑی پس گئی تھوڑی پاٹ گئی یہ بھی گا رہی ہیں وہ سمجھے دس از اتنی بڑی آرٹسٹ کو یہ زیبا نہیں دیتا تھا اس کا جواب وہ یہی دیں کہ مجھے معلوم ہے کہ صاحب میرے تو خراجات اتنے ہیں میرے تو یہ ہے اتنا ہے تو یہ ہے تو میں وہ کہاں جاؤں گے ایکچولی اب اگر کمرشلائز کرنا ہے آپ اپنے آرٹ کو تو مگر اگر وہ چاہتی تو اپنے آپ کو ڈگنیفائی طریقے سے انٹریکڈیٹڈ میوزک دے سکتی تھی اچھے گانے گاتی اچھے لوگوں کے گانے گاتی مگر شی پیسے کی ذرا انہیں زیادہ ضرورت ہے ان کے اخراجات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں